رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو تین دفعہ استغفر اللہ میں اللہ تعالیٰ سے بخش طلب کرتا ہوں پڑھتے اور یہ دعا پڑھتے اللہ السلام یہاں سے لے کر والاکرام یہاں تک یعنی اے اللہ تو سلام ہے تیری ہی طرف سے سلامتی ملتی ہے اے احترام و عزت والے تو بابرکت ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1338